السلام علیکم آج دسواں لیکچر ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کے تعارفی کورس میں اس دسویں لیکچر کی ابتدا ہم کریں گے جہاں سے ہم نے نواں لیکچر ختم کیا تھا we will now take up the remaining service groups that we left so far we covered I think nine groups and as I said at the beginning of the ninth lecture that there were thirteen service specialize groups which belong to the central services یعنی سینٹرل سروسز وہ سروسز ہیں جس میں جو لوگ امپلائمنٹ لیتے ہیں وہ سینٹر میں بھی اور پروونسز میں بھی کام کرتے ہیں تو تھرٹین ٹوٹل گروپس تھے اس وقت اور ان کی structure within those groups کیا تھی اس کے بارے میں بریفلی ہم نے بات کی تھی آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر کیا تھی اور ریفارمز کی ضرورت کیوں پیش آئی تو ہم نے ختم کیا تھا کہ انفارمیشن سروس تھی انفارمیشن سروس میں جو لوگ جاتے تھے وہ ان کی نہ صرف یہ کہ وہ پاکستانی انفارمیشن گروپ سے بلانگ کرتے تھے بلکہ ان کی ڈیوٹیز جو تھیں جو مشنز ابراڈ تھے ان میں بھی لگا کرتی تھیں یعنی وہاں پر پاکستان گورنمنٹ کے بارے میں جو میڈیا کی positive report about the government policies and programmes تھی یہ ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی تو اس کے بعد یہ تھا کہ جو نیکسٹ گروپ ہمارے سامنے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ انجینئرنگ سروس گروپ ہے یہ سینٹرل انجینئرنگ سروس گروپ جو ہے یہ after the independence the central engineering service group was made the central service and its officers were mainly appointed to hold technical post in Pakistan public works department now what we see is that this service group was a technical service group یعنی اسپیشلائزڈ گروپ ہے انجینئرنگ گروپ ہے اور اس میں جو لوگ جن کی کوالیفکیشن ظاہری بات ہے جن کی انجینئرنگ میں کوالیفکیشنز ہوں گی جنہوں نے ڈگری انجینئرنگ میں لی ہوگی وہی اس سروس میں شامل ہو سکتے تھے اس وقت تو لیکن اس کے برعکس جب ہم انالیس کرتے ہیں کہ جو سول سروس یعنی سی ایس پیز جو تھے جس جو آل پاکستان سروس گروپ کہلاتا تھا جس کی دو سروسز ہم نے دیکھی تھی ایک سی ایس پی جو کہ ڈسینڈنٹ تھے انڈین سول سروس کے اور آئی ایس پی کو بلانگ کرتے تھے وہ ایک جنرلسٹ تھے یعنی ان کی کوالیفیکیشنز جو تھیں وہ کوئی بھی کسی بھی ڈسپلن میں ان کی ماسٹرز یا گریجویشن کسی بھی ڈسپلن میں ہو وہ اس میں جا سکتے تھے اور میں نے جیسے اس پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ they could move both horizontally that means they could move from one service group to the other service group and they could also move vertically that means within their own service group یعنی اگر انہوں نے اپنا career as an assistant commissioner شروع کیا ہے تو وہ کمشنر تک پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ کسی بھی سروس میں موو کر سکتے ہیں یعنی وہ انفارمیشن سروس میں بھی جا سکتے ہیں ایز دے گو اب وہ فائنینس میں بھی جا سکتے ہیں تو ان کی موبلٹی بوتھ ورٹیکل تھی ود ان دی آرگنائزیشن اور ہاریزونٹل تھی ویئر ایز جو ٹیکنیکل جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انجینئرنگ سروس کے جو لوگ تھے وہ صرف اپنے ہی یعنی کیڈر میں یا اپنے ہی سروس گروپ میں رہ سکتے تھے اور ان کی ہاریزونٹل موبلٹی نہیں تھی they could only move vertical so this was the difference between that all Pakistan service and the other central services that were really the specialised groups اس کے بعد ٹیلی گراف انجینئرنگ سروس ہے جیسے کہ اس کے ٹائٹل سے ظاہر ہوتا ہے یہ وہی سروس ہے کہ اس میں جو ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ میں جو انجینئرز ہیں اور جن کی بیسک ڈگری ٹیلی کمیونیکیشن میں ہے وہی اس سروس میں جا سکتے ہیں اور یہ ٹیلی گراف کی سروس ایک اگین اسپیشلائزڈ ٹیکنیکل سروس تھی اس کے بعد سینٹرل سیکرٹیریٹ سروس تھی اب سینٹرل سیکرٹیریٹ سروس جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سروس گروپ تھا یہ سروس گروپ جو آفس جاب سے ریلیٹڈ ہے مثال کے میں یوں مثال دوں گی کہ گورنمنٹ کے آفیسز میں بہت سا کام جو ہے وہ سیکرٹیریٹ یعنی ڈیسک پہ بیٹھ کر ہوتا ہے اب سینٹرل پہلے تو بفور دس گروپ اس سے پہلے اس سروس کو کریٹ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ جو بہت سی فائل کے اوپر باتیں لکھی جاتی تھیں وہ ایک کلیریکل یعنی کلیریکل سٹاف جو ہے وہ لکھتا تھا اور کلیریکل سٹاف میں آ جاتے ہیں کلیریکل اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ آفس سپرنٹینڈنٹ اسسٹنٹس آ جاتے ہیں تو فائل کو ایک لیول سے دوسری لیول پہ پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا تھا تو اس سیکرٹیریٹ گروپ کو فارم کرنے کا پرپس یہ تھا کہ آپ سیکشن آفیسر یعنی ان کلارک کو اور سپرنٹینڈنٹ کو ریپلیس کر کے ایک ہی پوزیشن کریٹ کی گئی تھی جو کہ سیکشن آفیسر کی تھی اور یہ سیکشن آفیسر کی جو پوزیشن تھی یہ ایگزیکٹو لیول کی پوزیشن تھی اور یہ اس اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ دو ٹیئرز کو ختم کر کے یعنی دو لیولس کو ختم کر کے ایک سیکشن آفیسر کی پوزیشن کریٹ کی جائے This was constituted in 1959 as you can see in the slide and as I said the main purpose was to cut down the number of administrative tier in the secretariat for decision making تو اس سروس کا یہ مقصد تھا اس کے بعد جنرل ایڈمنسٹریٹو سروس آتی ہے what is general administrative service it was an ad hoc cadre to meet the requirement of emergency just after partition and was not regularly constituted as a central superior service تو یہ سینٹرل سروسز میں ایک ریگولر سروس نہیں تھی یہ ایک صرف ad hoc ad hoc means temporary arrangement تھا ٹیمپرری ارینجمنٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس وقت جو حالات تھے کہ بہت سے لوگ ایز uh, ریفیوجیز uh, یہاں پر آ رہے تھے ڈسٹربنس تھی کیوس تھا اور صرف جنرل ایڈمنسٹریٹو پرپسز کے لیے یہ ایک کیڈر جو ہے کریٹ کیا گیا تھا for for a very short period اب تک جو ہمارے سامنے پکچر ایمرج ہو رہی ہے اور میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ ایک بڑا ڈومیننس جو تھا وہ ایک جنرلسٹ ڈومیننس یعنی جنرل جو جن کی کوالیفیکیشنز بڑی جنرل نیچر کی تھیں ان کو زیادہ امپورٹنس تھا اب جو ہمیں ایک تو بات یہ نظر آتی ہے کہ کلونیل پیریڈ سے جو بھی اسٹرکچر ہم نے ہمیں ملی تھی وہ ہم نے ایز اٹ از اڈاپٹ کر لی تھی دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبدیلی اگرچہ حالات بدل گئے تھے تو تبدیلی نہ لانے کی وجہ جو اس وقت فار دیٹ شارٹ پیریڈ جو تھی وہ صرف یہ تھی کہ there were very other you know pressing demands and needs اور یعنی یہ چیز اتنی اہم نہ سمجھی گئی کہ ہمیں اب اپنی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو یا پبلک ایڈمنسٹریشن کو بدلنا چاہیے کیونکہ اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور یہ ایک کلونیل پاور کے تحت کام نہیں کر رہا اور انڈیپینڈنٹ ملک کی ایک اپنی ڈیمانڈس ہیں ایک اپنی ریکوائرمنٹس ہیں یہاں کے لوگوں کی یعنی پبلک کی اپنی ایسپریشنز ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس انڈیپینڈنٹ ملک میں انہیں جو چیزیں ایک انڈر دی کلونیل رول جو انہیں نہیں حاصل تھیں وہ اس ایک انڈیپینڈنٹ ملک میں انہیں یہ چیزیں سروسز جو ہیں اچھے طور پہ یا ایکسیسیبل ہوں گی تو لیکن چونکہ یہ ایک پریسنگ ڈیمانڈ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ہمارے the founder of the nation died immediately after the country got its independence then there was this problem of constitution making constitution ہمارا اب نہیں بنا تھا یعنی India got its constitution in nineteen fifty three but we took very long time to have a consensus document that is the constitution so ہمارے مسائل اس طرح کے تھے کہ اس وقت جو اگرچہ بڑے پریسنگ نیڈس تھیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو ریفارم کیا جائے امیڈیٹلی اس کو اس چیز کی توجہ نہ ملی تو we will look at what was the reason what was the need for reform کہ ہمارے ریفارم کی کیا وجوہات تھیں why was there need for reform now as a set یہ جو اسٹرکچر بنائی گئی تھی پبلک ایڈمنیسٹریشن پبلک مینجمنٹ کی وہ اس طرح کی اسٹرکچر تھی this was created to achieve the goals of colonial rule and not achieving development goals جیسے کہ میں نے کہا کہ نئے ملک کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ڈیولپمنٹ ہو کلونیل رول کی ڈیمانڈ تھی کچھ اور وچ واز ڈفرنٹ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے گولز یہ تھے they were here to extract resources کہ یہ وہ یہاں سے ریسورسز جو ہیں اپنے ملک میں لے کر جائیں اور اگر آپ بڑے انٹرسٹنگ یہ چیز ہے ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ جو اس پیریڈ کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ڈیولپمنٹ کلونیل رول میں ہوئی یعنی ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ریلویز بنائے گئے ریلوے ٹریک بچھایا گیا پھر اریگیشن سسٹم جو تھا وہ بہت اچھا ڈیولپ کیا گیا اور پھر پوسٹل سروسز کا جو سسٹم تھا وہ بھی اسی پیریڈ میں جو ہے ڈیولپ ہوا تھا تو یہ تمام چیزیں جو ڈیولپ ہوئی تھیں یا جو ادارے قائم کیے گئے تھے وہ ایک مقصد کے تحت تھے یعنی اریگیشن سسٹم جو ہمیں ڈیولپ نظر آتا ہے وہ پنجاب کے علاقے میں نظر آتا ہے کنال اریگیٹڈ سسٹم اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ جو ہے یہ زرعی علاقہ ہے اس زرعی علاقے میں جو اناج اگتا ہے جو کراپس تھے وہ کراپس جس پہ سب سے زیادہ اہمیت تھی وہ کاٹن تھا اور کاٹن کراپ اور انڈسٹریل ریولیوشن uh, جب uh, انگلستان میں آیا تو ان کی جو سب سے بڑی انڈسٹری تھی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہوگی تو یہ آپ کو یقیناً uh, معلوم ہوگا کہ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری سب کانٹیننٹ میں بھی بہت ہی اعلی قسم کی تھی اور جس قسم کا یہاں پہ کپڑا بنتا تھا وہ وہاں کی انڈسٹری اس طرح کا کپڑا نہیں بنا سکتی تھی اگرچہ وہ کپڑا ہاتھ سے ہاتھ کا بنا ہوا تھا اور ان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ ایک لومس یعنی پاور ڈریون لومس کی تھی ہمارے تو کھڈیوں کا کام تھا لیکن اس کی فائننس جو تھی اور یہ چیز مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ واقعی وہ ململ جو تھی in one of the museums کہ وہ ململ آج کی کسی ململ سے کمپیئر نہیں کی جا سکتی یعنی انگلستان کے میوزیم میں آج بھی اس ململ کو رکھا ہوا ہے پرزرو کر کے ٹو شو کہ سب کانٹیننٹ میں جو ململ پروڈیوس ہوتی تھی وہ کتنی فائن تھی لہذا اس کو کمپیٹ کرنا یعنی جو میکینیکلی ڈریون ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی انگلستان کی اس کو یہاں کی ٹیکسٹائل کو کمپیٹ کرنا بہت مشکل تھا تو اس کو یعنی اس انڈسٹری کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں کے کرافٹس مین جو ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے جس طرح سے مرضی تھرو فورس تھرو پاور اور تھرو ڈیزائن تو یہاں کے کرافٹس کو ڈسٹروائے کیا گیا اور پھر یہاں کا اریگیشن سسٹم ڈیولپ کر کے آپ دیکھیں کہ بہت اچھا اریگیشن سسٹم تھا اس کو اس وجہ سے ڈیولپ کیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کاٹن پروڈیوس کریں اور اس کاٹن کو پروڈیوس کر کے آپ اس زیادہ سے زیادہ کاٹن کو ٹیکسٹائل انگلستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو as a raw material provide کریں یہ بات حقیقت ہے کہ ایسا ہی تھا اور جتنے سسٹمز ڈیولپ کیے گئے پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا سسٹم دیکھیں اور ریلویز کا پرپس یہ تھا کہ اس کراپ کو آپ دیکھیں پشاور سے لے کے کراچی تک اور کیلکٹا جو کہ انڈیا کا ہے وہاں پہ یہ سارا ٹریک ریلوے کا انگریزوں نے بچھایا تو یہ تھا کہ پورٹ تک پہنچانے کے لیے بندرگاہ تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا نظام ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جو جلدی سے کیونکہ اس اس زمانے میں تو تجارت بذریعہ سمندر ہی ہوتی تھی زیادہ تو وہاں اس کو پہنچانے کے لیے یہ ریلویز کا سسٹم ڈیولپ کیا اریگیشن سسٹم ڈیولپ کیا کہ اچھے سے اچھا کراپ ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مقاصد ایک کلونیل گورنمنٹ کے تھے اور جو مقاصد ایک نئے ملک کے تھے وہ انٹائرلی مختلف تھے وہ انہوں نے سسٹمز ڈیولپ کیے اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے اب ضرورت تھی ریفارمز کی کہ ہم اپنے سسٹمز ڈیولپ کریں اپنی ڈیولپمنٹ نیڈز کو پورا کرنے کے لیے تو یہ ایک وجہ تھی that we needed reform in our country دوسری جو وجہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں the structure was biased towards generalist and not specialist اب جو کلونیل پیریڈ کی ریکوائرمنٹ تھی اسٹرکچر کی وہ یہی ریکوائرمنٹ تھی کہ جنرلسٹ ہوں کہ جنرلسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کوالیفکیشن جنرل نیچر کی ہے یعنی اسپیشلائز یعنی just see it general versus special تو جنرل نیچر کی جن کی کوالیفکیشنز ہو ان کو ان کی ڈومیننس تھی ان کا باعث تھا اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو سی ایس پی تھے they could move both horizontally and vertically whereas the rest of the service group could not move horizontally تیسری جو اہم وجہ تھی ریفارم کی ضرورت پیش آئی وہ تھی there was no uniformity of pay scales pay scales جو تھے وہ بڑے uh, they were not uniform they were diverse they were different central government کے لوگ جو تھے ان کی تنخواہیں مختلف تھیں جو پروونشل گورنمنٹ میں لوگ کام کر رہے تھے ان کی تنخواہیں مختلف تھیں جو کیڈر کے لوگ تھے ان کی تنخواہیں اور تھیں ایکس کیڈر کے لوگوں کی اور تھیں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیڈر اور ایکس کیڈر کیا ہوتا ہے تو کیڈر وہ گروپ کہلاتا ہے جو کہ ہم نے ابھی پچھلے تھرٹین گروپس دیکھے ہیں سروسز گروپ وہ کہلاتے تھے they jobs falling in the cadre they were cadre groups اب اس کے علاوہ یہ جیسے میں نے آپ کو بات اسی لیے شروع میں کہی تھی اپنے نائنتھ لیکچر کے شروع میں کہ گورنمنٹ کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے دو مینلی دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کرتا ہے یعنی آپ کمپٹیشن کا امتحان دیں اور ٹیسٹ امتحان پاس کریں انٹرویو ہو اور پھر آپ کو ڈفرنٹ سروس گروپ میں ملازمت جو ہے مل جاتی ہے اور پھر آپ کو ٹریننگ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے اپنے آفیسز میں انڈکٹ کر دیا جاتا ہے تو جو لوگ امتحان پاس کر کے حکومت کی ملازمت کرتے ان کو کیڈر کہتے ہیں اور جو امتحان پاس کر کے نہیں کرتے ویسے تھرو ادر ڈائریکٹ انٹرویو سے ہو جاتے ہیں ان کو کہتے تھے ایکس کیڈر تو ایکس کیڈر میں بہت سے جو جابس تھے وہ ایکس کیڈر جاب تھے اب ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی ٹریڈ گروپ میں ہی ہو یعنی within the trade group ایک اسٹرکچر تھی جیسے ہم نے دیکھا just take the example of police again police was a cadre group یعنی کیڈر کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ کا آئی جی ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے اور پھر اس کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے تو یعنی ایک اسٹرکچر ہے اب اس کے نیچے بھی تو کوئی عملہ اس ادارے میں کام کر رہا ہے اس میں اور آفیسر لیول کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اور اس میں دوسرے جو سپورٹنگ اسٹاف ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ جو اس سروس گروپ میں نہیں فال کرتے وہ تمام ایکس کیڈر کنسیڈر کیے جاتے تھے تو لہٰذا they was a difference between these two نا now there was need for reform for these three reasons اب ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حیرار کی کیا تھی کیونکہ یہ بھی بہت اہم چیز تھی کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری گورنمنٹ کی اسٹرکچر کس طرح سے بنی ہوئی ہے پوری گورنمنٹ کی اسٹرکچر جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کہا کہ class one class two class three class four میں ڈیوائڈیڈ تھی اور اب اس اب آپ اس کو دیکھیں کہ what a huge structure it would have been at that point in time یعنی کلاس ون میں وہ لوگ شامل تھے جیسے کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں personnel who held executive position یعنی جو ایگزیکٹو پوزیشن پہ تھے آفیسرز پوزیشن پہ تھے پھر کلاس ٹو میں وہ تمام لوگ آتے تھے جو آپریشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو جیسے میں نے مثال دی کہ جیسے سیکشن آفیسر ہے یعنی جو ایکچولی کام کر رہا ہے وہ جو آپریٹ کر رہا ہے جو فنکشنل لیول پہ ہے اس کو ہم کہتے تھے کہ وہ کلاس ٹو کے امپلائیز ہیں پھر کلاس تھری میں تمام کلیریکل جابز آ جاتی تھیں پھر کلاس فور میں peons messengers janitorial staff janitorial staff کیا ہوتا ہے جینیٹوریل اسٹاف وہ اسٹاف ہے جو آپ کا سپورٹنگ اسٹاف ہے the person who cleans your office the person who maintains your office that falls in the category of a janitorial staff now imagine what a huge organisation government is it huge it's a huge organisation look at it کہ اگر آپ ریلویز کو ہی لیں تو ایک ادارہ ہے ایک ہیوج ادارہ ہے اور نائنٹین تھرٹی سکس میں ایک کہتے ہیں کہ railways was the largest employer کتنے اس میں امپلائیز تھے اس زمانے میں تقریباً چار ہزار کے قریب تو امیجن کریں کہ اگر اس وقت اتنے امپلائیز تھے ایک ادارے میں تو گورنمنٹ کے باقی اداروں میں کتنے تھے look at the central government اگر ہم ٹیلی گراف سروس لیں ہم ٹیلیفون سروس لیں یعنی جو بھی ہم دیکھ لیں تو ان سب کو کمبائن کریں تو it appears that government is a huge organisation and imagine that in each category let see class one class one میں کتنے ڈفرنٹ قسم کے جابس ہوں گے یعنی کلاس ون میں کی کیٹیگری میں ڈاکٹرز بھی فال کر رہے ہیں انجینئرز بھی ڈائیورسٹی آف جابز دیکھیں ڈاکٹرز بھی اس میں فال کرتے ہیں انجینئرز بھی ہیں اور کمشنرز بھی ہیں اسسٹنٹ کمشنرز بھی اسی میں فال کرتے ہیں تو it was a huge and broad category of class one اسی طرح سے اگر آپ کلاس ٹو لیول پر دیکھیں اور گورنمنٹ کے سائز کو دیکھیں تو اتنی ایک ہیوج اسٹرکچر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ اتنی بڑی گورنمنٹ کو which is such a I would I would say huge size is simply divided into four four Now, now this was a lot of problems. کہ کس طرح سے ڈفرنٹ جابس کو کیٹیگرائز کیا جائے یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ جو سیلریز ہیں یا پروموشنز جو ہیں یا جو بھی بینیفٹس گورنمنٹ نے دینے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ ہر ایک جاب کی امپورٹنس کیا ہے اور ہر جاب میں انڈیویجل جو امپلائڈ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اس کی فنکشنز کیا ہے اور اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ریفارمز کی ضرورت پیش آئی اور انڈیپینڈنس کے جو امیڈیٹلی آفٹر دیٹ ضرورت تو محسوس کی government decided to review the whole system لیکن جو ایکچولی ریفارمز کی ہم پوزیشن دیکھتے ہیں کہ کب شروع ہوئے that started in nineteen fifties تو پہلی جو رپورٹ ہم دیکھتے ہیں جو گورمنٹ آف پاکستان نے اس سسٹم کو ریویو کرنے کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے وہ رولینڈ ایگر رپورٹ کہلاتی ہے Rowland Egger was a consultant from U S A ہم نے یو ایس اے سے ایکسپرٹ بلایا کہ ہمارے سسٹم کو ریویو کریں اور 1953 میں اس رپورٹ میں کچھ بہت ہی اچھی ریکمینڈیشنز اور اس سسٹم کی اسٹرینتھس اور ویکنیسز جو ہیں اس نے بیان کی رولینڈ ایگر نے اپنی رپورٹ میں جو اس سسٹم کی خامیاں بتائیں وہ کچھ یوں تھیں اس نے کہا کہ this system is based on personal interest اب بات اس نے کہی تو صحیح تھی پرسنل انٹرسٹ سے کیا مطلب تھا اس کا پرسنل انٹرسٹ سے اس کا مطلب یہی تھا کہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھے ہوئے ہیں اور جو جنرل انٹرسٹ ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں کس بنا پہ اس نے یہ بات کہی یہ اسی بنا پر بات کہی گئی کہ جرنلسٹ کیڈر جو ہے وہ بہت اہم ہے اور جو ٹیکنیکل کیڈرز ہیں گورمنٹ کے ان کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے دوسری بات جو اس نے کہی اس نے کہا کہ recruitment and selection criteria is not standardised اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس طریقے سے آپ مختلف جابس پہ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں اس کا کوئی اسٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہے یعنی جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو لوگوں کو ریکروٹ کر لیتا ہے یعنی کسی جاب کی جاب انالس یا جاب اسپیسیفیکیشن نہیں ہے اب میں نے یہ دو لفظ تو آپ کو بتا دیے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کو یہ اس لفظ کی سمجھ آ جائے یعنی جاب انالیسز کیا ہے جاب انالیسز جب بھی کوئی جاب آرگنائزیشن میں کریٹ ہوتا ہے تو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس جاب کی ضرورت ہے اگر جواب ملے کہ ہاں اس کی ضرورت ہے تو پھر پوچھا جائے گا کہ اس کے لیے کوالیفیکیشنز کیا چاہیے کیا کتنی تعلیمی تعلیمی معیار کیا ہونا چاہیے اس کے لیے تجربہ کیا ہونا چاہیے اور اس سے متعلقہ باقی سب چیزیں تو اس نے یہ کہا کہ یہ چیزیں اسٹینڈرڈائز نہیں ہیں آپ ایک ہی جاب ہے اس کے لیے ایک آرگنائزیشن نے ایک اپنا طریقہ رکھا ہے دوسری نے دوسری رکھا ہے تو آپ اس کو اسٹینڈرڈائز کریں تیسری چیز اس نے کہی officers are like a box of interchangeable parts in an assembly line اس کا مطلب یہ ہے وہی میں نے آپ کو جو پہلے بتایا کہ آپ ایک شخص کو ٹیکنیکل پوزیشن پہ لگا دیں لیکن اس کی کوالیفیکیشن ٹیکنیکل ہے ہی نہیں یعنی آپ انٹرچینج کر سکتے ہیں ٹیکنیکل آدمی کو نان ٹیکنیکل جگہ پہ لگا دیں اور نان ٹیکنیکل آدمی کو ٹیکنیکل جگہ پہ لگا دیں یعنی انٹرچینج کر دیں تو اس سے کیا ہوگا inefficiencies increase will increase in the organisation person who is a non technical person will not be able to do the job of the technical person Egger نے کیا ریکمینڈ کیا اس کی کیا ریکمینڈیشنز تھیں کہ ہمیں اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ there is need for unification of the entire system آپ تمام کے تمام سسٹم کو یونیفائی کریں یونیفائی کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جابس ایک طرح کی ہیں آپ ان کے لیے ایک طرح ایک یکساں terms and conditions lay down کریں اور ان کے لیے آپ یکساں تعلیمی معیار بنائیں اور ان کے لیے تجربہ یکساں جی یونیفائی کریں make it uniform don't make it different different should have different qualifications. So unify the whole system. دوسری چیز اس نے کہی standardise pay scale based on job analysis وہی ورڈ ہے کہ آپ پے اسکیل کو اسٹینڈرڈائز کریں یعنی یونیفارم کریں کوئی طریقہ آپ اس میں سے نکالیں پہلے آپ دیکھیں کہ کس جاب میں کتنی ایفرٹ پہلے تو آپ یہ ڈٹرمن کریں کہ گورنمنٹ کے جابس کتنے ہیں ہر جاب کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کے بعد اس جاب کے لیے جو آپ کو تعلیمی معیار چاہیے جو تجربہ چاہیے اس کو آپ ڈٹرمن کریں کہ وہ کیا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آپ ڈٹرمن کریں کہ ہر جاب کے لیے کتنی ایفرٹ درکار ہے کچھ جابز ایسی ہوتے ہیں جو آسان ہوتے ہیں تو جابز کی جو ہے مختلف نوعیت ہے after determining all these criterias that what particular job requires اس کے بعد آپ یہ ڈیٹمن کریں کہ پے کتنی ہوگی for each job depending on what the particular job demands so that is how we will be able to determine the pay scale پھر اس نے یہ بات کہی اور یہ بات تقریباً ہر جتنے بھی رپورٹس آئیں جنہوں نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو ریویو کیا جتنی بھی رپورٹس آئیں ان میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ superiority of generalist over specialist Egger نے بھی یہ بات بڑے اس کے ساتھ اور بڑے الیبوریٹ طریقے سے اپنی رپورٹ میں کہی کہ جرنلسٹ کی سپیریورٹی نظر آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ the system perpetuates its own self یعنی کہ جیسے کہ سسٹم کے لوگ ہیں جس طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ آگے بھی لے کر آتے ہیں اب یہاں پر اس نے یہ بھی ساتھ اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ پرابلم صرف پاکستان کی پبلک ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے بلکہ یہ پرابلم جو ہے اور جگہوں پہ بھی ہے یعنی اور ممالک میں بھی ہے لیکن بہتر ہوگا کہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے یعنی اس کے اوپر توجہ دی جائے اور اس چیز کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے کوشش یہ کی جائے کہ system should become more the system should respond more to the external environment and to the development needs of the country اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ فائیو ایئر پلان آتا ہے اور 1955, 1960 فرسٹ فائیو ایئر پلان ہے اور اس میں جو بات کہی گئی it was recommended that non technical central services should be combined into single civil service all having identical pay scale and same prospects of promotion and leave یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ کمبائن کر دیں تمام سول سروس کو کن سول سروس کو کمبائن کر دیں جن کی نیچر آف ورک جو ہے وہ سیم ہے آئیڈینٹیکل ہے ان کی پروموشن کرائیٹیریا بھی آپ وہی رکھیں اور ان کے لیو کرائیٹیریا یعنی چھٹی کے جو ہیں یعنی all personnel matters should be uniform یہ ریکمینڈیشن تھی فرسٹ فائیو ایئر پلان کی پھر نائنٹین سکسٹی ٹو میں پے کمیشن کی رپورٹ آتی ہے pay commission again criticizes the reservation of the senior post for the C S P یعنی civil service of Pakistan C S P of for civil service of Pakistan specially at the centre this report recommended that the be public service should be build up in seven of group اب اس کی ایک اپنی ریکمینڈیشن تھی یہ جو رپورٹ تھی یہ بھی کافی کہنا چاہیے کہ اس نے سخت الفاظ استعمال کیے اگینسٹ دی جنرلسٹ گروپ اور یہ کہا کہ یونیفارمٹی آف پے اسکیل ہونی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم پاور اینڈ پالیٹکس اسکول میں بات کر رہے تھے کہ کون سا گروپ جو ہے زیادہ پاورفل ہے اور کس طرح سے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی یہ بات محسوس کی گئی کہ ایک گروپ ایسا ہے within the service group جو بڑا ڈومینیٹ ڈومینیٹنگ ہے اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں وہ اپنی بات جو ہے منوا لیتے ہیں ان کی پرکس یعنی ان کو جو بینیفٹس ملتے ہیں گورنمنٹ سے وہ بھی زیادہ ہیں اور ان کی سیلریز بھی نسبتاً بہتر ہے تو یہ بات جب باقی گروپس نے محسوس کی تو پھر پے کمیشن بیٹھا اور اس کی بھی ریکمینڈیشن یہ تھی کہ پے کو یونیفارم کیا جائے جو اس گروپ نے اس وقت پے اسٹرکچر تجویز کی وہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں ہے انہوں نے اے سے لے کر A B C D E and F تک جو ہے ریکمینڈ کیے کہ گروپس بنائے جائیں اور ہر گروپ میں چار گریڈز ہونے چاہیے اور یہ آپ کے سامنے ہے unskilled workers is the lowest level پھر اسی طرح سے وچ از دا گروپ ایف اور پھر گروپ ای e ہے گروپ ڈی ہے C B A and Pakistan administrative service ان کو ایک گروپس میں ڈیوائڈ کر کے انہوں نے کہا کہ ان کے چار ہر ایک میں چار گریڈز ہوں اور ان اس کے مطابق پے اور سیلری اسٹرکچر جو ہے وہ ڈٹرمن کی جائے ایک اور سروس گروپ جو ہے اب یہ جو گروپ تھا یا کمیٹی تھی جس کو یہ کہا گیا کہ وہ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کو اور پے اسٹرکچر کو ریویو کرے وہ گروپ تھا comprised of C S Ps and other service groups اب اس کی ریکمینڈیشن کیا تھی ان کا کہنا یہ تھا all branches of civil service should have same status though they should retain their individuality status سے یہاں اس گروپ کا مطلب تھا کہ ان کا لیول ایک ہونا چاہیے یعنی جتنے بھی سروس برانچز ہیں یعنی ہم نے ڈفرنٹ آکوپیشنل گروپس دیکھے اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کا اسٹیٹس ایک ہی لیول پر انہیں کام کرنا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو اسٹرکچر ہمیں کلونیل پیریڈ سے ملی اور بعد میں جو پے کمیشن نے ریکمینڈ کی اس پہ کوئی اتفاق نہیں ہوا ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ پے اسٹرکچر یونیفارم نہیں ہے لیکن اس کو کس طرح سے یونیفارم بنانا ہے لوگ تجویز تو دے دیتے تھے لیکن اس پہ عمل کرنا جو تھا وہ کافی مشکل تھا سو so اس گروپ نے بھی یہ کہا کہ that all branches of civil service should have the same status and but they should retain their individuality یعنی اس میں ان کا یہ زور اس بات پہ بھی تھا کہ اگرچہ اسٹیٹس ایک ہونا چاہیے لیکن ان کی انڈیویجویلٹی جو ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے انڈیویجویلٹی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ کسی گروپ کو کسی دوسرے گروپ میں مرج نہ کریں every group service group should appear as a separate independent group with the same status دوسری چیز جو انہوں نے تجویز کی وہ یہ تھی کہ for ex cadre position same criteria should be used as for the cadre service میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ کیڈر اور ایکس کیڈر سروسز کیا ہوتی ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ کرائیٹیریا جو ہے فار سلیکشن انٹو دس دونوں ایکس کیڈر اور کیڈر کا جو ہے ایک ہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے فار دس سلیکشن یعنی اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کمپٹیشن کا امتحان پاس کر کے سروس گروپ میں آتا ہے اور اس کے لیے ایک آپ کوالیفیکیشن تجویز کرتے ہیں تو جو جس کو آپ ڈائریکٹ ریکروٹ کرتے ہیں ان یور آرگنائزیشن اس کا بھی وہی کرائیٹیریا آف سلیکشن ہونا چاہیے اور باقی چیزیں بھی جو ہیں ان کی پروموشن کی اور باقی چیزیں جو پرسنل ایسپیکٹس ہیں وہ بھی ایک سے ہونے چاہیے تیسری چیز جو انہوں نے تجویز کی وہ یہ تھی there should be no difference as far as the pay scales of provincial and central civil servants are concerned یہاں پہ بھی انہوں نے اسی بات کو دوہرایا کہ پے اسکیلز جو ہیں وہ یونیفارم ہونے چاہیے اب جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت سے پے کمیشنز نے اور کنسلٹنٹس باہر سے آئے انہوں نے ہمارے سسٹم کو ریویو کیا اس کی خوبی یہ تھی اس سسٹم کی کہ اس سسٹم میں اگرچہ جرنلسٹ کو بہت تنقیدی نگاہ سے دیکھا گیا اور بہت تنقید بھی کی گئی لیکن یہ ایک جرنلسٹ کیڈر تھا جس نے جو ایک جس کے اندر ایک ڈسپلن تھا جس کے اندر ایک اپ رائٹنس تھی جس کے اندر ایک انٹیگریٹی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جرنلسٹ گروپ کے جو لوگ تھے وہ فارمر آئی سی ایس یعنی انڈین سول سروس کے لوگ تھے who were really trained under the colonial period and who had really imbibed the values of integrity and honesty and fair play from because they were interacting acting with colonial people they were برطانوی لوگوں سے ان کا انٹریکشن تھا تو ان میں اگر چاہے یہاں یہ خوبی تھی کہ وہ بڑے فیئرنیس uh, ڈیمونسٹریٹ کرتے تھے اور uh, بہت ہارڈ ورک محنتی تھے لیکن ان میں جو ایک چیز کو نگیٹو پہلو سے دیکھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ they used to keep distance with the public جس طرح سے کلونیل uh, لوگ اپنے آپ کو ایک علیحدہ سمجھتے ہیں عوام سے مختلف سمجھتے ہیں تو لوگوں کا یہ بھی کرٹیسزم تھا کہ ان کے they are not very accessible accessible یہ ہے کہ لوگوں کی پہنچ ان تک نہیں ہے بہت مشکل تھا کہ کسی سرکاری اہلکار تک ایک عام انسان کی پہنچ ہو تو یہ ایک کچھ خوبیاں کچھ خامیاں تھیں اس سسٹم کی جس کے اوپر تنقید بھی رہی اور اسی تنقید کی وجہ سے کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ this group has has coughed itself in British format you know they behave like behave like Britishers they act like Britishers تو that is why they want to keep distance with the people ان تمام چیزوں کو جب اتنی تنقید ہوئی اور جیسا کہ آپ نے یہ سارے پے کمیشنز اور کنسلٹنٹ رپورٹس کی ریکمینڈیشنز جو آپ کے سامنے اب تک آئی ہیں اور یہی ایک اس کا یوں کہنا چاہیے جو اس کا کرٹیکل فوکس تھا اور آف ڈسکشن uh, وہ یہی رہا کہ جرنلسٹ کو جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کرنا چاہیے اوور ٹیکنیکل پیپل تو اس کے جواب میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے لے کر اگرچہ بہت سے کمیشنز کی اور کنسلٹنٹس کی رپورٹ آئیں لیکن اٹ واز ان 1972 جب ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آئے اور وہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز بہت ہی میسو اسکیل کے تھے they really changed everything right from the class structure کے class one class two class three اور کلاس فور میں جو گروپس کو ڈیوائڈ کیا تھا ایوری تھنگ واز چینجڈ نا اس کمیشن کی ریکمینڈیشنز کیا تھیں all services and cadres should be into unified graded structure یعنی جتنے بھی کیڈرز ہیں چاہے وہ ایکس کیڈر ہیں یا وہ آل سروسز ہیں یا سینٹرل سروسز ہیں ان کو تمام کو مرج کر دینا چاہیے in a unified graded structure اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ وہ یونیفائڈ گریڈیڈ اسٹرکچر کیا ہے دوسری جو اس کی ریکمینڈیشن تھی وہ تھی all classes among government servants should be abolished یہ کن کلاسز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ وہی کلاسز ہیں جن کو class one class two class three class four جس کی میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں جو دکھایا تھا تو اس اس کا کمیشن کا اس ریفارم کا یہ ریکمینڈیشن تھی کہ ان کلاسز کو ابالش کر دیا جائے ختم کر دیا جائے کوئی کلاسز نہیں ہونی چاہیے تیسری چیز جو ریکمینڈ کی گئی وہ تھا the correct grading of each post will be determined by job evaluation یہاں پر انہوں نے جابس کو سائنٹفک طریقے سے اویلویٹ کرنے کی سجیشن دی اچھا یہ طریقہ تو بہت ریکمینڈیشن تو بہت اچھی تھی اور اس کمیشن کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہر پوسٹ کو ایک پہلے اس کو دیکھیں کہ وہ جاب کیا ہے اس کا جاب اینالس کریں اور پھر اس کو آپ گریڈ دیں right you put that job in a particular grade نا what we see further in the implementation of these reforms is that six hundred grades that existed at that time were expected to be put in a scale of one twenty three جو ڈفرنٹ گریڈز ہیں گورمنٹ کے they were reduced to twenty three grades only یعنی six hundred grade reduce to twenty three grades one سے لے کے ٹوینٹی تھری تک اور تیسری بات جو کمیشن نے کہی اور یہ ریفارمز امپلیمنٹ بھی ہوئے وہ تھے کہ technical post were integrated into unified system یعنی ٹیکنیکل پوسٹ یعنی انجینئرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا پروفیشنلز ہیں یا ٹیچرز ہیں ان سب کو انٹیگریٹ کر دیا گیا in a unified grade system مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ اگر اسسٹنٹ کمشنر گریڈ سیونٹین میں ہے تو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بھی گریڈ سیونٹین میں ہے یعنی ایک یونیفارمٹی جو ہے آف اسکیلز انٹروڈیوس کر دی گئی through these administrative reforms occupational groups اب انہوں نے یہ نام دیا اس کو آکوپیشنل گروپس کا اصل میں یہ وہی سروسز گروپ آپ کو جو دکھائے کہ from the time of independence to up till nineteen seventy جو یہ ریفارمز جب آئے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ان کو انہوں نے کہا کہ the whole services will be divided into occupational groups یہ آکوپیشنل گروپس کون سے تھے یہ دیکھیں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے police group income tax group customs and excise group accounts group information group postal group commerce group foreign affairs group office management group military land and cantonment group railways group secretariat group tribal areas group economist and planner group اس وقت اس کو تفصیل سے اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ یہ وہی سروس گروپ تھے جن کو ہم نے ابھی دیکھا جو پچھلے نویں لیکچر میں اور اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ سروس گروپس کہلائے اور یہاں پر انہوں نے کہہ دیا یہ آکوپیشنل گروپس ہیں یعنی اسی چیز کو ایک ڈفرنٹ نام سے اور کچھ چند اے گروپس جو ہیں ان کو چینج کیا گیا مثال کے طور پہ ٹرائبل ایریا گروپ جو ہے اس میں نہیں تھا اب انہوں نے اس میں شامل کر لیا tribal area group secretariat group جو ہے وہ وہی گروپ تھا جو سیکشن آفیسر اسکیم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹیریٹ گروپ جو تھا uh, تو اس کا نام دے دیا گیا uh, یہاں پہ سیکرٹیریٹ گروپ پہلے وہ it was general administrative secretariat group تھا تو تھوڑا سا نامن کلیچر چینج کر کے تو اس کو تبدیل کر دیا لیکن جو بگیسٹ eh, اس میں تبدیلی تھی اس ایڈمنسٹریٹو ریفارم میں جو سب سے بڑی تبدیلی تھی وہ یہ تبدیلی تھی کہ ایک یونیفارم پے اسکیل انٹروڈیوس کر دیا گیا اور تمام گورنمنٹ کے جابس کو گریڈ ون سے لے کے گریڈ ٹوینٹی تھری تک جو ہے اس میں ڈیوائڈ کر دیا گیا اس کے علاوہ جو ہے فردر ریفارمز کیے گئے ان ریفارمز کے علاوہ وہ ریفارمز یہ تھے کہ ایج گروپ کو یعنی جو ایج لمٹ تھی امتحان دینے کی وہ 28 سے 30 پہ کر دی گئی promotion was made sure on the basis of merit and performance یعنی پروموشن جو ہے صرف اور صرف and they they want kind of ensured it کہ promotion should be based on merit and performance this was in fact written in service act service act 1973 تیسری بات کہی گئی the concept of lateral entry was introduce the concept of lateral entry was introduce یہ لیٹرل اینٹری کیا تھی یہ لیٹرل اینٹری کا کانسیپٹ یوں تھا کہ آپ کے سامنے یہ فورٹین آکوپیشنل گروپس تو موجود ہیں جو مقابلے کا امتحان دیں گے یعنی کمپیٹیو ایگزامینیشن میں اپیئر ہوں گے اور وہ اس کو کوالیفائی کریں گے وہ تو ڈفرنٹ سروس گروپ میں فال کریں گے لیکن جو مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھے لیکن ان کی کوالیفیکیشنس یا ان کا تجربہ یا ان کے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہے جس کی حکومت کو ضرورت ہے لہذا ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقابلے کا امتحان دیں these can be recruited laterally یعنی وہ کسی لیول پہ بھی عام طور پہ جب آپ مقابلے کا امتحان پاس کرتے ہیں کوالیفائی کرتے ہیں آپ کو انٹرویو ہوتا ہے you get your marks and you know which particular service group you will be joining now you will when you join particular service group and you start your service in any group you really start from the scale of seventeen کیونکہ مقابلے کا امتحان جو ہے وہ گریڈ سیونٹین کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پروموشن کا ایک علیحدہ کرائیٹیریا ہے تو لیٹرل انٹری کا مطلب یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امتحان دو اور پھر سروس میں شامل ہو بلکہ آپ کسی لیول پہ بھی آپ ایٹین پہ نائنٹین پہ ایون ٹوینٹی پہ اور ایون ہائر آپ کو اس میں سروس گروپ میں شامل کیا جا سکتا ہے اور اس کا پرپز صرف یہ تھا کہ گورنمنٹ میں اگر کسی ایسے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جس جو کہ اس کوئی بھی گورنمنٹ کا کام کرنے کے لیے کمپٹنٹ ثابت ہوگا اور will give greater efficiency to the government system he or she should not be stop from entering the government system if he or she was not able to take the competitive examination اس کے علاوہ ہم اس ریفارم کی امپلیمنٹیشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ کامن ٹریننگ جتنے سروس گروپ آکوپیشنل گروپ سے لوگ بلانگ کرتے ہیں جتنے بھی سروس گروپس کے ہیں ان کے لیے یہ تھا کہ ان کی ایک کامن ٹریننگ ہوگی اور کامن ٹریننگ جو ہے آٹھ دس مہینے کی کامن ٹریننگ ہوتی ہے at the civil service academy اور یہ ایک چیز نئی تبدیلی اس ریفارم میں آئی rules and regulations were frame for the implementation of these reforms یعنی یہ اگر آپ ٹائم پیریڈ دیکھیں جس میں یہ ریفارمز آئے یہ پولیٹیکل اور سوشل چیزوں حالات کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ سیونٹی ون اور سیونٹی ٹو سیونٹی تھری کا وہ پیریڈ ہے جب ایک number one Pakistan was able to have was able to formulate its constitution 1973 کا کانسٹیٹیوشن آیا اور جو large majority of the national assembly was accepted by all the the federate units لیکن اس کے ساتھ ساتھ at that point in time we had lost east Pakistan اور پھر کیونکہ یہ this was a time period of great upheaval and great change تو یہ ریفارمز بھی انٹروڈیوس ہوئے کانسٹیٹیوشن آف 1973 آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سول سروس ایکٹ 1973 جس میں تمام rules to all the rules were formulated under this act that what will be the promotion criteria how the civil servants will be recruited how they will be promoted what will their benefits are going to be retirement all the matters relating to civil servants were laid down in the civil service act 1973 یہ یہی آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ 1973 میں سول سروس ایکٹ کی جو چیزیں اس میں شامل تھیں وہ کیا کیا تھیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ریفارم سے جو مزید تبدیلیات آئی ہے وہ یہ ہے کہ پوری سول سروس کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے کیا تھی وہ کیٹیگری سول سروس کی ایک جنرلسٹ سروسز ہیں ایک سیمی ٹیکنیکل اور اسپیشلائز سروسز ہیں اور ایک پیورلی ٹیکنیکل سروسز ہیں اب یہاں پر کرائیٹیریا فار ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بھی سول سروس ایکٹ میں دیا گیا ہے تو کرائیٹیریا آف ریکروٹمنٹ جو تھا وہ پیورلی بیسڈ آن میرٹ یعنی میرٹ کے علاوہ کوئی بھی کرائیٹیریا نہیں ہو یعنی سفارش کو کوشش کی گئی کہ سفارش کو الیمینیٹ کیا جائے یہاں یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں تک سول سروس میں ریکروٹمنٹ کا تعلق ہے by and large this criteria still followed دوسری چیز جو اس ریکروٹمنٹ کرائیٹیریا میں شامل تھی کہی گئی وہ تھی all post must be advertise before making decision یعنی یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کس کو نوکری دینی ہے اور اس کے بعد آپ ایڈورٹائز کر دیں لیکن پہلے آپ کو ایڈورٹائز کرنا ہے اور اس کے بعد آپ سلیکٹ کریں گے through a proper procedure and proper method تیسری چیز جو اس میں کرائیٹیریا میں شامل تھی ریکروٹمنٹ کے وہ تھی assessment is based on selection boards selection committees etcetera یعنی جو بھی سلیکٹ کرے گا امپلائیز کو it there has to be a body body which comprise of a selection committee کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انڈیویجل کی ثوابدید پر نہیں ہے کہ وہ uh, کسی کو سلیکٹ کرے it has to be the responsibility of a group of people which is constituted according according to a law and that decide decide that should be be selected or who should not be selected چوتھی چیز جو اس میں کرائیٹیریا میں شامل تھی وہ تھی ریپرزینٹیشن ٹو ایوری پروونس یعنی اگر فیڈرل سروس ہے یہ آپ فیڈرل سروس میں امپلائمنٹ uh, ہے یعنی ایڈورٹائز کرنا ہے اور وہ ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ادارے میں چاروں صوبوں کی ریپرزینٹیشن ہو یعنی جو پوزیشن وہاں پر ہیں they should be represented by the other provinces as well for example اگر وہ پنجاب میں ادارہ ہے لیکن وہ ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے تو اس ادارے میں ضروری ہے کہ پوزیشن صرف یہ نہ ہو کہ صرف پنجاب کے لوگ ہی اس میں نوکری لیں فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے میں چاروں صوبوں کا برابر کا حق ہے اب اس میں ہے کہ اپوائنٹنگ اتارٹی کون ہوگی اگر آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو آف کورس گریڈ سیونٹین کے لیے جو اپوائنٹنگ اتارٹی ہے وہ جو ادارہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اگر وہ سروس گروپ سے یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر اگر آپ آتے ہیں تو جو اپوائنٹنگ ادارہ ہے جو آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے لیکن جو پوزیشن ہے اس کے لیے آپ کو کس کون اپروو کرے گا آپ کی پوزیشن اپوائنٹمنٹ کو یعنی اگر گریڈ ٹوینٹی اینڈ ابو ہے تو president seventeen to nineteen establishment یعنی establishment division then grade three to sixteen جو منسٹری کنسرنڈ ہے اگر uh, پاپولیشن ویلفیئر یا ہیلتھ یا ایجوکیشن کی منسٹری ہے اور اس میں لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو وہ منسٹری جو ہے تھری ٹو سکسٹین وہ منسٹری اس کی اپوائنٹنگ اتارٹی ہے اور گریڈ ون اینڈ ٹو میں جو ملازمت اگر کسی نے لینی ہے تو وہ جو بھی اس ادارے کا ہیڈ آفس ہے وہاں سے وہ اس کی اپوائنٹنگ اتارٹی ہوگی یعنی ہر چیز کو بڑے کلیئر طریقے سے اسٹریم لائن کر دیا کہ کون اپوائنٹنگ اتارٹی ہوگی اور ریکروٹمنٹ کا پروسیجر یا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا اس کی تو میں آپ سے بات کر چکی ہوں کہ ریکروٹنگ ایجنسیز یا جو ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں گورمنٹ کے وہ کون سے ہیں I said at federal public service commission and provincial public service commissions and اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹیز ہیں وہ بھی ہیں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ بھی ہے تو یہ تمام ادارے ہیں جو ریکروٹنگ آرگنائزیشنز ہیں which are the recruiting organisation for federal services federal employment اور فار پروونشل امپلائمنٹ اور if the employment is in the uh, in a particular organization پھر اس کے علاوہ جس چیز کو اہمیت دی گئی اس ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کامن ٹریننگ پہلے کامن ٹریننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا تو پہلے تو بات یہ کہی گئی کہ ایک جتنے بھی لوگ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر آئیں گے ان کے لیے ایک کامن ٹریننگ ہوگی خواہ وہ کسی بھی سروس گروپ کو بلانگ کرتے ہیں تو پہلے یہ کامن ٹریننگ کا کہا گیا دوسری چیز جو ٹریننگ کو ایمفسائز کیا گیا وہ یہ تھا کہ مختلف ادارے ہوں گے ٹریننگ کے اور ٹریننگ کو بہت ایمفسس دیا گیا ٹریننگ آف سیول سروینٹس جو تھی وہ دو طرح کی ٹریننگ تھی ایک ٹریننگ تھی پری سروس ٹریننگ اور ایک تھی ان سروس ٹریننگ تو پری سروس ٹریننگ میں آ گئی کامن ٹریننگ یعنی آپ جب جوائن کرنے سے پہلے آپ امتحان پاس کریں گے اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے سروس گروپ سے بلانگ کرتے آپ کی کامن ٹریننگ ہوگی اور یہ تو آپ کی پری سروس ٹریننگ ہوگی یعنی سروس میں جانے سے پہلے آپ کی ٹریننگ ہوگی اور اس کے بعد آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ ان سروس ٹریننگ ہے تو ان سروس ٹریننگ کے بھی ادارے قائم کیے گئے اور ان میں جو ادارے قائم کیے گئے وہ تھے national institute of public administration اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف کالج لیکن یہ سکسٹیز میں ہی قائم ہو گئے تھے لیکن صرف ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ان سروس ٹریننگ کے ادارے ہوں گے تو اب تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہم نے دیکھی ہے کہ اسٹرکچر کیا تھی اور اس اسٹرکچر میں تبدیلی لانے کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی شروع میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو اسٹرکچر ہمیں ملی تھی the administrative structure that we inherited from the British government at the time of partition was not suited for the development needs the needs of the new country were different from the needs of the colonial government. So there was a, uh, obviously a very uh, urgent need to introduce reforms. لیکن ابھی تک جو ہم نے جن ریفارمز کی بات کی ہے وہ 1973 کے ریفارمز ہیں اور 1973 کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ ریفارمز جو ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن آف پاکستان میں نہیں آئے لیکن کچھ تبدیلیاں وقتاً فوقتاً آتی رہی ان کی ہم بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارے فالو کریں گے آج تک کے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹریننگ کو دیکھا سوری ہم نے ریفارمس کو دیکھا اور ہم نے ایک نئے ملک کی جو ضروریات تھی ان کو دیکھا اور ریفارمز میں جو سجیشنز آئیں ان کو ہم نے ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا تو امید ہے کہ اب کچھ چیزیں آپ کے سامنے پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے واضح ہو گئی ہوں گی اور واضح ہوتی چلی جائیں گی جیسے جیسے آپ اس کورس میں مزید آگے بڑھیں گے ہم تو بہت سی چیزیں واضح ہوتی جائیں گی تو آپ کو جو آپ کی ایز اے اسٹوڈنٹ ذمہ داری ہے مجھے یقین ہے کہ آپ وہ پوری پوری کر رہے ہوں گے اور پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے خدا حافظ